حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کامل وضو کرنے کا حکم دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو چھبیس